السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے کہانی زبانی کے ساتھیوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک تھے یعنی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ کے اخلاق تو بہت اچھے تھے اور حضرت عائشہ صرف ایک بار پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے کہا ان کے اخلاق قرآن جیسے تھے یعنی کہ جو اللہ نے ہمیں قرآن میں باتیں بتائی ہیں اچھی اچھی کہ ہمیں جیسا ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام باتیں شامل تھیں سب سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ گیا تھا پیر سوج گئے تھے صحابہ نے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں پیارے نبی روزے بھی بہت رکھتے تھے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی رکھتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی اس طرح لگاتار روزے رکھتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ اب یہ کبھی افطار ہی نہ فرمائیں گے اور ہر مہینے تین روزے ضرور رکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے تین ہجری کا واقعہ ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ قبیلے کا سردار واشور بن الحارث مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساڑھے چار سو آدمی ہیں یہ خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدوں کا لشکر لے کر اس کا حملہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے لیکن لڑائی کی نوبت نہ آئی واشور نے آپ کے آنے کی خبر سنی تو بھاگ گیا واپسی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے اور اپنی تلوار درخت کی شاخ سے لٹکا دی واشور قریب ہی چھپا ہوا تھا اس نے جو آپ کو درخت کے سائے میں تنہا لیٹے ہوئے دیکھا تو چپکے چپکے آ کر آپ کی تلوار اتار لی اور کہنے لگا اے محمد بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے یہ بڑا ہی نازک وقت تھا دشمن ننگی تلوار ہاتھ میں لیے سر پر کھڑا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نہ گھبرائے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے اطمینان بھری آواز میں فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جواب سن کر باشور ایسا گھبرایا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر ہی گئی آپ نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا واشور کیا جواب دیتا کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں حضور کو اس کی بے بسی پر رحم آ گیا فرمایا جاؤ تم آزاد ہو اور آپ کی اس رحم دلی کا واشور پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے پر بہت قابو رکھتے تھے ان کے ایک صحابی حضرت زید بن ثانہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے ان یہودیوں میں سے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی باتیں سن کر یہ خیال کرنے لگے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن مسلمان ہونے سے پہلے پوری طرح اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ میرا اندازہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ایک بار ایسا ہوا کہ مسلمان ہو جانے والے غریب بدھو کی مدد کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا اور فرمایا فلاں وقت کھجوروں کی شکل میں یہ رقم لوٹا دی جائے گی جو وقت آپ نے مقرر کیا تھا میں اس سے کچھ پہلے ہی آپ کے پاس گیا اور ان سے قرض ادا کرنے کا تقاضا کیا آپ کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے گھسیٹا کہا تم میرا قرض کیوں نہیں ادا کرتے خدا گواہ ہے عبد المطلب کی اولاد بڑی ہی نادہند ہے اس وقت حضرت عمر اور دوسرے صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے میری یہ بات سنی تو حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو کر میری طرف بڑھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا مسکراتے ہوئے فرمایا عمر تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے قرض ادا کرنے کے لیے کہتے اور زید کو نرمی سے تقاضا کرنے کی تاکید کرتے خیر اب جاؤ ان کا قرض ادا کر دو اور انہیں بیس سا سے کھجوریں زیادہ دینا حضرت عمر نے ایسا ہی کیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جیسا بھی معاملہ ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے انہیں بچوں کے ساتھ بھی بہت پیار تھا ان سے محبت کرتے تھے پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لیے بھلائی کی دعا فرماتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے خاص خادم تھے جنگ کے تبوت کے موقع پر جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا ان کی اماں نے یہ کہہ کر انہیں حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی چیز نہیں جو چندے میں دے سکوں میں اپنا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اس وقت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے ان کا کہنا ہے کہ میں نے دس برس حضور کی خدمت کی اور اس عرصے میں آپ نے مجھے اف بھی نہیں کہا کبھی ایسا ہوتا کہ حضور کسی کام کے لیے کہتے اور میں کھیل میں لگا رہتا یا بھول جاتا تو آپ کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے اب تو یہ کام کر دو اور پیارے نبی کی یہ محبت صرف مسلمان بچوں کے لیے نہ تھی بلکہ دوسرے سے بھی تھی ایک یہودی کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتا تھا اور کبھی کبھی کوئی کام بھی کر دیا کرتا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ یہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا آپ کو اس کی بیماری کا حال معلوم ہوا تو اس کے گھر تشریف لے گئے اس وقت بچے کی حالت بہت خراب تھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ نہ بچے گا اس کی بھلائی کے خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان ہو جانے کے لیے کہا بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس نے اجازت دے دی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے خوش ہو کر ملتے تھے آپ بہت بہادر بڑے دل والے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے وعدہ پورا کرتے تھے کبھی یہ کوشش نہ کرتے تھے کہ آپ کو سب سے بڑا سمجھا جائے مجلس میں سب کے ساتھ بیٹھتے راستہ چلتے ہوئے سب کو اپنے ساتھ رکھتے سادگی پسند تھے معمولی کپڑے کا لباس پہنتے معمولی کھانا کھاتے اور معمولی سے مکان میں رہتے کسی کو اداس دیکھتے تو اس کا حال پوچھتے جہاں تک ہو سکتا اس کی پریشانی دور فرماتے اچھے ساتھیوں پیارے نبی کسی بھی کام کو کم درجے کا نہیں سمجھتے تھے اپنے کپڑوں میں خود پیون لگا لیتے تھے اپنے جوتوں کی مرمت تک خود کر لیتے تھے آپ کو میلا کچیلا رہنا بہت ہی ناپسند تھا کسی کو ایسا دیکھتے تو کپڑے دھونے اور حجامت بنوانے کی تاکید فرماتے ایک بار ایک شخص پیر نبی کے پاس آیا اس کے بال بہت ہی الجھے ہوئے تھے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بہت ہی برا معلوم ہوا اور میں نے کہا کیا تمہارے پاس کنگا نہیں ہے کہ تم اپنے بالوں کو سنوار لو ہماری آج کی دنیا میں جتنی بھلائی اچھائی برکت نظر آتی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے پیارے نبی تکلیفیں اٹھا کر کافروں اور مشرقوں کا زور نہ توڑتے تو ساری دنیا پر برائی ہی کا رواج ہوتا دکھ سہ کر اور تکلیفیں اٹھا کر آپ نے اس دنیا کو ایسا اچھا بنا دیا کہ جن لوگوں کو جانوروں سے بھی کم درجے کا سمجھا جاتا تھا وہ خاندانی بادشاہوں سے بھی زیادہ معزز بن گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ صرف ملک عرب بلکہ پوری دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آپ ہی کی وجہ سے آئی اور یہ آپ ہی کی کوشش سے ہوا کہ کل جو غلام تھے وہ سردار بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہو گئی کہ ایک کمزور عورت سونا اچھالتی ہوئی اکیلی سفر کرتی تھی اور اسے ڈاکوؤں کا ڈر نہ ہوتا تھا آئیے سچے دل سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اولاد اور آپ کے صحابہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی سچی پیروی نصیب فرمائے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری کہانی کے ساتھ اللہ حافظ